تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الوحید صاحب الحمد للہ حضرت الجل ونات باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی ہدل للمتقین وقال الله في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماذ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذله او كما قال عليه الصلاه والسلام دوستو تو آؤ کام کریں دوستو آؤ ایک کام کریں اس جہاد کو عام کریں جس سے ہو زمانے میں روشنی اس چراغ کا اہتمام کریں مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے میرے انتہائی واجب القدر میرے بھائی و بزرگ دوستو اللہ رب العزت کی تھی ہمارے اوپر بہت بڑی ایک کرم نوازی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس پر فطر دور کے اندر مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس جہاد کے ساتھ جوڑے رکھا ہے اور اس پر فطر جہاں اللہ رب العزت نے جہاد کا کام لیا ہے وہیں ہمارے ایک امیر محترم حضرت اقدس ولی کامل حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حفیظ اللہ تعالی کو ان سے ایک اتنا بڑا کام لیا ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک تفسیر فتح الجواد کے حوالے سے تعلیف کی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی اور بھی تفاصیر لکھی گئی ہے لیکن کسی مفسر نے اس جہاد کے موضوع پر مفصل اور تفصیل کے ساتھ اس جہاد کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا کسی عالم نے کسی مفسر نے اس ایک موضوع پر کبھی بھی جہاد کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن الحمد ہمارے امیر محترم حضرت اقدس سے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا ہے کہ آج یہ فتح الجواد کے حوالے سے یہ تفسیر اور آپ کے اندر یہ موجود ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید جسے میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید جسے میں اور آپ اپنے دل و دماغ میں راسک کیے ہوئے بیٹھے ہیں اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں آیت جہاد بھی ذکر کی گئی ہیں پانچ سو اٹھاون آیت جہاد کے بارے میں جو اس جہاد کے بارے میں مفصل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے الحمدللہ میں اور آپ اسی جہاد کی وجہ سے اس قرآن مجید فرقان حمید کی محبت کی وجہ سے اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دل و دماغ میں راسک کرنے کی وجہ سے میں اور آپ یہاں پر موجود ہے اور اسی قرآن مجید کے اندر الحمدللہ جہاد کے بارے میں مفصل تفسیر ذکر کی گئی ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح اقدس پر اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا تو جب آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے تو میرے بھائی جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل کرنے کا وقت آیا تو جبریل امین علیہ السلام جبریل امین سے یہ فرمایا گیا کہ آپ اس قرآن مجید فرقان حمید کو لے جائیں ایک قانون اور ضابطہ بنایا گیا ہے کہ ذالک کتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس کے معنی میں شک نہیں ہے جس کے زبر و زیر میں شک نہیں ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کا ذکر بھی ہوگا اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حج کا ذکر بھی ہوگا زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوگا حقوق اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں جہاد کا بھی ذکر ہوگا جہاں جہاد کا ذکر ہوگا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز فرض ہے جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں ان پر زکات فرض ہے جو لوگ حج ادا کرتے ہیں ان پر حج بھی فرض ہے تو یہی قرآن مجید میں جہاد کا ذکر ہے جہاد بھی تم پر فرض ہے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے جی میں تو نماز تو پڑھ لیتا ہوں جہاد اور میری عقل اس کام کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور ان آیتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کیا اس کا ایمان سلامت باقی رہے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب کے اندر اس قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شک نہیں ہے اب اگر کوئی جہاد کے معنی میں شک کرے گا جہاد کے بارے میں اعتراضات کرے گا کوئی اس کے ایمان سلامت باقی رہے گا کیونکہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیتیں ہیں کتبہ علیکم القتال کہیں فرمایا یا ایوہ النبی یحرز المؤمنین علی القتال کہیں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم اگر کوئی معترض اٹھے اور کہے کہ میرا دل نہیں چاہتا اور یہ جہاد نہیں ہے تو اس نے منکر جہاد کا انکار کیا اور جہاد کا انکار کرنے والا یعنی کہ قرآن کا انکار کرنے والا اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے الف لام میم یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن علماء نے کچھ اس کی تفسیریوں ارشاد فرمائی ہے کہ الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل امین اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خود اندازہ لگایا کہ جہاد میں شک کرے گا اس نے اللہ میں شک کیا جو جہاد میں اعتراض کرے گا اس نے جبریل میں اعتراض کیا جو جہاد میں اعتراض کرے گا اس نے محمد میں اعتراض کیا اس کے ایمان سلامت باقی رہے گا آپ بولے نا زور سے بھائی تو جہاد فرض ہے اللہ رب العزت نے آج اتنی بڑی خوشخبری ہمیں سنائی ہے جو آئے ایک امیر المجاہدین فخر المجاہدین حضرت اقدس ولی کامل یعنی کہ امیر محترم دام القاتم نالیہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے جو ایک علم بکھرا ہوا تھا ایک جہاد بکھرا ہوا تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا امیر محترم نے اور علماء کے لیے اور طلباء کے لیے اور عوام الناس کے لیے ایک سہولت پیدا کی ہے کہ ایک تمام جہاد کو تمام علم کو اور جہاد کے تمام تفاصل کو ایک جگہ جمع کر کے علماء کے سامنے پیش کیا فتح الجواد کے نام سے یہ کتنی بڑی ایک خوشخبری ہمارے لیے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کوہ طور پر بلایا کہ آپ کو میں تو رات نازل کروں گا لیکن آپ یہاں چالیس دن کا چلہ کاٹیں ایک جگہ متعین کی گئی اور پھر حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے بھی جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا جب قرآن مجید اتارنے کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ مکے میں بیٹھ جائیں یا مدینے میں بیٹھ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے رہے مدینے میں مکے میں حجر میں سفر میں بازاروں میں گلیوں میں یہاں تک کہ بیت اللہ میں اٹھنے کی سواری پر ہیں حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پہ وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا اب یعنی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ جہاں جاتے رہے گے قرآن نازل ہوتا رہے گا تو میرے بھائی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کیا اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں جہادی آیتیں پانچ سو اٹھاون آئے تھے تمام علماء اٹھے تمام مفسر اٹھے ہر ایک نے پورے قرآن مجید کی تفسیر تو لکھی لیکن حضرت امیر محترم سے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا کہ علماء تفسیریں لکھیں گے الف لام میم کے سپارے کی تفسیر لکھیں گے سیقول کی تل کے رسول کی چوتھے پانچویں سپارے کی یہاں تک کہ تیس سپارے کی تفاصر لکھیں گے لیکن مسعود اظہر تو نے اس جہاد کے متعلق پانچ سو اٹھاون آیتیں جو بکھری ہوئی ہیں جہاد کے حوالے سے ان کو ایک جگہ جمع کرنا تاکہ امت اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ہے نہیں بھائی خوشخبری بات کتنی بڑی خوشخبری ہے کوئی کہاں سے کراچی سے اٹھا ہے کوئی حیدرآباد سے آیا ہے کوئی بدین کے تھر کے علاج سے اٹھ کر آیا ہے اس جہاد کی خوشخبری سننے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے امیر محترم سے یہ ایک بہت بڑا کام لیا ہے اور فتح الجواد کے حوالے سے ایک تفسیر منظر عام پر آئی ہے میں خدا کی قسم میں حیدرآباد کے اندر ہمارے شیخ الحدیث مفتی شمس الدین صاحب دامر اور کے سامنے جب میں نے یہ اشتہار پیش کیا اور ان کے سامنے یہ رکھا تو کہ یہ فتح الجواد کے حوالے سے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جارے فرمانے لگے کہ میں نے جب حیدرآباد کے اندر مولانا محمد مسعود اظہر صاحب تشریف لائے تو میں نے مفتاح العلوم کے اندر ان کا پروگرام کروایا تھا اور میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھوں لیکن اللہ رب العزت نے اس سے اتنا بڑا کام لیا ہے اگر میری طبیعت صحیح ہوتی تو میں ضرور جاتا ضعیف عمر کے بزرگ شیخ الحدیث کہ میں ضرور جاتا میں لیکن فرمایا کہ میری دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ میں اپنے مدرسے کے اندر اس تفسیر کی گئی علماء کے اندر اس باقاعدہ اس کی کتاب شروع تعلیم شروع کرواؤں گا اور یہاں پر اپنی مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کراؤں گا یہ ہمارے لیے حیدرآباد کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے تو میرے بھائی آپ بھی اپنے علاقے میں جائیں اس فتح الجواد کو اتنا عام کریں جتنی شدت کے ساتھ ایمان بےمان و سارا جہاد کی مخالفت کرنے کے لیے اٹھا ہے جتنی شدت کے ساتھ یہود و سارا جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے جتنی شدت کے ساتھ اس جہاد کو بدنام بدنام کر رہا ہے آپ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ایک اپنے آپ اپنے دل کے اندر عزم کر لے جتنی شدت کے ساتھ کافر اٹھا ہے انشاءاللہ اتنی شدت کے ساتھ ہم جہاد کے چرچے کو عام کریں گے انشاءاللہ ہم کریا کریا بستی بستی جا کر اس فتح الجواد کی تفسیر کو عام کریں گے اس جہاد کے پرچم کو عام کریں گے اس جہاد کی دعوت کو عام کریں گے کوئی اٹھے یا نہ اٹھے جب تک میرے دل میں جان ہے میرے جسم میں جان ہے میں بچہ ہوں یا بڑا ہوں میں مرد ہوں یا عورت ہوں انشاءاللہ ہر جگہ پہ جا کر جہاد کی دعوت دوں گا انشاءاللہ جہاد کی دعوت دیں گے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ کافر اپنی موت آپ مر جائے گا جب آپ اپنے علاقے کے اندر جہاد کی دعوت عام دیں گے اس کی مرضی جس کے ساتھ بھی جہاد کرے جہاں بھی چلا جائے لیکن جہاد کی دعوت اس کے دل میں ضرور ڈالے اور انشاءاللہ جب اس کے دل کے اندر جہاد کی دعوت آ جائے گی جہاد سے محبت کرنے والے بن جائے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی جماعت میں آئے گا وہ ضرور اس زل کے ساتھ جا کے جہاد میں شامل ہوگا وہ انشاءاللہ اس کام میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا تو انشاءاللہ شاء کرتے رہے کریا کریا بستی بستی جا کر ہم جہاد کی دعوت عام دیں گے دعوت دیں گے نا انشاءاللہ اس فتح الجواد کو بھی انشاءاللہ عام کریں گے ہر مسجد کے اندر ہر محلے کے اندر ہر گھر کے اندر ہر دکان کے اندر انشاءاللہ فتح الجواد ہونی چاہیے ہوگی نا انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین